ہماری ترقی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی اور عید کے دن قربانی سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے دس سال مسلسل قربانی فرمائی اور اپنی امت کی طرف سے قربانی فرماتے رہے آپ کی یہ نسبت آگے چلی تو صحابہ کرام نے اسے زندہ رکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی دین آج بھی زندہ ہے اور کامیابی کل بھی اسی دین میں تھی اور آج بھی اسی دین میں ہے دنیا اپنے پاگل پن کو ترقی سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے ہماری ترقی تو یہی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیں اور عید کا دن آئے تو ہم بھی اس ان کی طرح قربانی کرتے ہوئے نظر آئیں پورے عشق کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد غم نہ کریں وہ مسلمان جن کے پاس قربانی کی واقعی استطاعت نہیں ہیں وہ بالکل غم نہ کریں ان کی غربت خود ایک قربانی ہے اور غریب کی شان امیر امیر سے بہت اونچی بہت بلند ہے اس لیے امت کے غربا فقرا بالکل غم نہ کریں وہ دل میں نیت کر لیں کہ یا رب اگر آپ ہمیں مال دیں گے تو ہم اس میں سے ضرور قربانی کریں گے ہم اس کو جہاد پر لگائیں گے ہم اس میں سے زکوٰۃ خیرات صدقات دیں گے اور اس میں سے ہدیے دیں گے ان کی یہ نیت ان کو بہت اونچا لے جائے گی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر خوشی خوشی راضی ہو جانا ایک ایسی عبادت ہے جس کے مقابلے کی عبادت کوئی نہیں اس لیے غریب بھی اپنی حالت پر خوش ہو کر عشق اور جوش کے ساتھ ان دنوں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد